السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب پچھلا لیکچر کچھ ریوائز کیا یا نئے لیکچر کے سامنے بیٹھ گئے ہیں آج ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہوئے جاوا کی کچھ کلاسز کو ڈیفائن کرنا سیکھیں گے اور آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم ایک کام دیا تھا کہ ایک کلاس آپ نے بنانی ہے جتنی دیر میں تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن دیتا ہوں اگر آپ نے کچھ کاپی پینسل پہ یاد ہوگا لکھا میں نے لکھنے کو کہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کلاس بنائے جس میں رول نمبر اور اس کا نیم ہو تو وہ ذرا بھاگ کے لے آئیے کیونکہ اس وہ ہمارے کافی کام آئے گی اور جنہوں نے بنا لی ہے وہ اس اس کے ان کے لیے ہم سر یہ لیکچر شروع کرتے ہیں سو so, جاوا جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں اس میں ابھی ہم نے کچھ بیسک کام کرنا سیکھا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے جاوا میں آبجیکٹس کیسے بنائے جاتے ہیں کلاسز کیسے ڈیفائن کی جاتی ہیں جاوا میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کرنا بہت ہی ایک آسان کام ہے سی پلس پلس والے میجورٹی فیچرز یہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کچھ ایسے ایشوز جن کی وجہ سے سی پلس پلس میں پرابلمز آتی ہیں اور یا وہ کوڈنگ کو یا کوڈ کے اسٹرکچر کو کمپلیکس کر دیتی ہے انہیں جاوا میں نکال دیا گیا ہے otherwise we can do inheritance we can do polymorphism we can do anything we can define abstract classes we can define interfaces in Java اور یہ سارے کام ہم کرنا سیکھیں گے ورچوئل فنکشن سارا کچھ یہ جاوا میں بیلٹ ان ہے کنسٹرکٹر ڈسٹرکٹر وغیرہ کی کیا امپورٹنس ہے جاوا کی کلاسز میں کہاں پہ ہوتے ہیں ان سب پہ بھی ہم کچھ بات کریں گے کلاس ڈیفائن کرنے سے پہلے جاوا کے اندر تھوڑا سا میں ایک دو منٹ لوں گا آپ کی اوپ کی تھوڑی ویکیبلری ریوائز کروا دوں کلاس کیا ہوتی ہے سی پلس پلس میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں آپ نے پڑھا ہوگا کلاس ایک طرح کا ہمارے پاس اسٹرکچر ہوتا ہے ایک میپ ہوتا ہے ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے جس کو لے کے ہم یوزر اپنی ڈیٹا ٹائپس ڈیفائن کر سکتے ہیں کلاسز سمجھنا کوئی خاص مشکل کام نہیں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے انٹیجر آپ استعمال کرتے ہیں فلوٹ آپ یوز کرتے ہیں تو جب کوئی ایسی ڈیٹا ٹائپ بنانی پڑ جائے جو کہ آلریڈی بلٹ ان سسٹم میں نہیں ہے تو وہاں پہ ہم کلاسز کو استعمال کرتے ہیں اور ان ڈیٹا ٹائپس کو ویسے ہی یوز کرتے ہیں جیسے ہم اپنی آرڈنری ڈیٹا ٹائپس کو استعمال کرتے ہیں سو so, کلاسز ہمیں وہ ڈیفینیشن دیتی ہیں جس کے اوپر ہم یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس بناتے ہیں یہ یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ کی ایک ڈیفینیشن دیتی ہے آبجیکٹ کیا ہوتا ہے آبجیکٹ کلاس کی ایک امپلیمنٹیشن ہے ایگزامپل میں دیکھتا ہوں آپ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہ گھر کا جو نقشہ تھا یہ ایک کلاس ہے یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ یہ گھر بنانا کیسے ہے اور وہ گھر اس کے اوپر جو ہے وہ آبجیکٹ ہے ایک ہیومن میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ڈیفینیشن ہے کلاس ہے آپ کیا ہیں اس ہیومن کلاس کا آبجیکٹ ہیں ایک ڈیفینیشن سے آبجیکٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیشل فنکشن ہوتا ہے ایک نقشے سے گھر بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے ایک ورڈ ہم بولتے ہیں ٹھیکے دار سو وہی اسی کی ٹرانسلیشن کر لیجئے سو ایک کلاس سے آبجیکٹ بنانے کے لیے ہم کچھ فنکشن استعمال کرتے ہیں and that function is known as a constructor that constructor initialises the values of the object for our self اور اس کو میمری میں پلیس پہ الوکیٹ کروا دیتا ہے سملرلی کلاس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جیسے اسٹوڈنٹ کلاس میں آپ کا نام ہے آپ کا رول نمبر ہے امپلائی کلاس میں امپلائی کی سیلری ہوگی اور ان ایٹریبیوٹس کو چینج کرنے کے لیے مینپولیٹ کرنے کے لیے we have certain method certain functions in it تو یہ ساری چیزیں ہماری ہوتی ہیں ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج میں جب ہم کلاس ڈیفائن کرتے ہیں اس کلاس کے اندر آئیے دیکھتے ہیں کہ جاوا میں کلاس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور جاوا میں کلاس کیسے ڈیفائن کی جاتی ہے جاوا میں جب کلاس کا اسٹرکچر ہمارے سامنے آتا ہے تو اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس کے اندر تین چیزیں ہیں سب سے پہلے تو ٹاپ پہ کلاس کا نیم ڈیفائن کریں گے it's very similar to C plus plus then we start our opening brace اور ہم سارے ویریبلس ڈکلیئر کر دیں گے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا سی پلس پلس میں بھی ہم ایسے ہی ڈیفائن کرتے تھے and then we define our constructors and method give the provides a method definitions اب اس میں اور جاوا اور ایک سی پلس پلس کی کلاس میں ڈفرینس کیا کلاس ہے آپ نے وہاں بھی بنانی سیکھی یہاں بھی سیکھی کنسیپچولی کوئی ڈفرینس نہیں سنتھیٹک ڈیٹیلس میں ہم تھوڑا سا جاتے ہیں کہ کیا ڈفرینس ہے جب آپ سی پلس پلس میں ایک کلاس بناتے ہیں اسی کلاس کو ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے تو وہ ایک جاوا کی کلاس بن جائے گی تو جب سی پلس پلس میں ایک کلاس بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں آپ کلاس کے ورڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کلاس کا نام دیتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں کہ میرے ویریبلس یا انسٹنس ویریبلس ایسے ہیں اس کے لیے آپ پبلک کولن یا پرائیویٹ کولن کچھ یوز کرتے ہیں پھر کنسٹرکٹر ڈیفینیشن دیتے ہیں میتھڈ ڈیفینیشن دیتے ہیں یا ان کی آپ پروٹوٹائپس دیتے ہیں اور امپلیمنٹیشن فائل میں جا کے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہیڈر فائل میں ہم پروٹوٹائپ سے دیتے ہیں اب میں تین چیزیں آپ سے کرواؤں گا اور یہی کلاس آپ کی بن جائے گی ایک جاوا کی کلاس سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جو کلاس کی ڈیفینیشن کے اینڈ پہ سیمی کولن لگایا ہوا ہے اس کو ریموو کر دیں دوسرے نمبر پہ یہ کریں کہ اپنے سارے فنکشنز کو جن کو آپ نے علیحدہ سے فائل میں ڈیفائن کیا ہے اٹھا کے ہیڈر فائل کے اندر لیں اور اس کو ان لائن فنکشن کے طور پہ لکھ لیں سو so, ہم ہیڈر فائل کے اندر خالی پروٹوٹائپس نہیں دے رہے بلکہ ساتھ ہی امپلیمنٹیشن یا ڈیفینیشن بھی دے رہے ہیں تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پبلک یا پرائیویٹ ہر انڈیویجول ویریبل یا ہر انڈیویجول جو آپ کا میتھڈ ہے اس کے ساتھ ہر انڈیویجول لائن پہ اسپیسیفائی کرنا ہے سی پلس پلس میں ہم ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں پبلک کولن نیچے ساری چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں یا پرائیویٹ کولن نیچے ساری چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا بلکہ ہر لائن کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے تو جب آپ یہ تین کام کر لیں گے اور ایک چھوٹا سا اور کام کیجیے کہ اگر کوئی کنسٹرکٹر کی انیشلائزیشن لسٹ ہے تو وہ ذرا ہٹا دیں تو یہ آپ کی اب ایک کلاس بن گئی ہے جو کہ جاوا کی کلاس ہے سو سنتھیٹک ڈیٹیلس میں کوئی بہت زیادہ بھی ڈفرینس نہیں ہے جو آپ ایک سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کلاس پوائنٹ اس میں ہم دیکھیں کہ private int X private int Y in C plus plus the private word placed a colon after that and we can define int x and int y and then all the constructors and then a method implementation. In this class you can see that we have a specified word private and word public with every individual declaration. So private int x, similarly public point and so on. Also جتنے بھی ہمارے میتھڈ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سلائڈ پہ وہ آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیفینیشنز وہیں پہ ہیں جہاں پہ ہمارے ان کی میتھڈ کا سگنیچر دیا ہوا ہے سو یہ تین سنتھیٹک آپ کام کریں گے تو اس کے بعد ہم اپنی یہ جو سی پلس پلس کلاس تھی اس کو ہم جاوا کی کلاس کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی اور چیز ہے جاوا کے اندر جو کلاس لیول پہ آپ کے ویریبلز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اگر آپ ان کو انیشلائز نہ کریں تو وہ انیشلائز ہو جاتے ہیں جتنی پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں جیسے نمیرک ڈیٹا ٹائپس ہیں انٹ فلوٹ وغیرہ یہ زیرو سے انیشلائز ہو جاتی ہیں اگر کوئی آبجیکٹ ریفرنس ہے فار ایگزامپل آپ نے کسی اسٹرینگ کو ریفر کیا ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر یا امپلائی کلاس کے اندر آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ کلاس کو ریفر کریں اور اس کو آپ نے انیشلائز نہیں کیا اس کا آبجیکٹ نہیں بنایا تو وہ نل سے انیشلائز ہو جائے گا سو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ایک ڈیفالٹ ویلیو سے انیشلائز ہوتی ہیں may be a zero for numeric data types and object جو یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ نل سے انیشلائز ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کی کوئی انیشلائزیشن پرووائڈ نہ کر رہے ہوں سملرلی ایک چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ کنسٹرکٹر کنسٹرکٹر ہم یوز کرتے ہیں سی پلس پلس میں بھی اور جاوا کے اندر بھی آبجیکٹ کو انیشلائز کرنے کے لیے سی پلس پلس میں ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ ہم کنسٹرکٹر کے ساتھ اس کی انیشلائزیشن لسٹ دے دیتے ہیں جاوا میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کنسٹرکٹر کے کوڈ کے اندر جا کے ساری ویریبلس کو انیشلائز کر دیتے ہیں and will take a look at the example shortly جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے کنسٹرکٹر آپ بنا لیتے ہیں ویریبلس بنا لیتے ہیں ایک چیز آپ اور کرتے ہیں سی پلس پلس کی کلاس میں you of and write destructors destructors کی جاوا میں ضرورت نہیں ہے ڈسٹرکٹرس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے میمری مینجمنٹ از نا پرابلم از نا ad hoc for the system J V M کی پرابلم ہے یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے گاربیج کلیکشن پہ ہم آج ہی کے لیکچر میں ذرا اینڈ پہ جا کے تھوڑی سی بات چیت کریں گے سو so, کنسٹرکٹر ہو گئے ہمارے پاس ہو گیا کہ ڈسٹرکٹرس ہم نے ڈیفائن نہیں کرنے اب بات آتی ہے کہ جو آپ میتھڈس لکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے ایکسیس ماڈیفائرز ہوتے ہیں public private protected you must be familiar with these access modifiers Java میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں پبلک جو ہے وہ it is accessible from everywhere جو پرائیویٹ ہے وہ ایکسیسیبل ہے within a class protected جو ہوتا ہے وہ اس کلاس میں اور اس کی سب کلاسز میں ایکسیسیبل ہوتے ہیں there is another thing in Java in terms of access modification کافی اور ٹائپس uh, کے بھی ایکسیس ماڈیفائر ہیں فار ایگزامپل پیکیج ٹرانزینٹ اور اور ڈفرینٹ ہیں will discuss these modifiers but later لیکن ایک ماڈیفائر uh, uh, uh ہے جو کہ میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا دیٹ از پیکیج ایکسیس اگر ہم جاوا میں کسی ویریبل کسی انسٹنس ویریبل یا کسی فنکشن کے ساتھ کوئی بھی ایکسیس ماڈیفائڈ نہ لگائیں تو then that has a default package access package اس اسٹیج پہ کیونکہ ہم نے پڑھے نہیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ پیکیج آپ سمجھ لیں آپ کی ایک ڈائریکٹری ہے جو آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری ہے that is your default current package so اس ڈائریکٹری کے اندر جتنی بھی کلاسز ہیں اگر ہم نے کوئی ایکسیس ماڈیفائر نہیں لگایا تو وہ ایک دوسرے کو ایکسیس کر سکتی ہیں ایک دوسرے کے وہ میتھڈز ایکسیس کر سکتی ہیں جن کے ساتھ ایکسیس ماڈیفائرس نہیں لگے ہوئے سو so, چار طرح کی ایکسیس ہم نے دیکھی ہے ابھی تک پبلک پرائیویٹ پروٹیکٹیڈ اور پیکیج پیکیج اس میں تھوڑا سا آپ کے لیے uh, نیا ہے ایک چیز جو کہ سی پلس پلس میں آپ کے پاس تھی اور جاوا میں نہیں ہے وہ ہے friend function so we do not have any friend functions in Java اس فنکشنالٹی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی uh, کیوں نہیں پڑتی وہ ہم دیکھ لیں گے سو یہ ہماری کلاس کا ایک بیسک اسٹرکچر تھا جاوا کے اندر ایک چیز جو آپ کو دوبارہ میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں بار بار کہ we do not have any global variables we do not have any global functions everything reside inside a class so آپ جتنی بھی ڈیفینیشن دیں گے جتنا بھی کام کریں گے وہ سارا کا سارا ایک کلاس میں ریزائڈ کرے گا اور اسی کلاس کو ہم یوز کریں گے یہ ساری باتیں جو بھی ہم نے کی یہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائیں گی اگر ہم ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل بنا کے دیکھ لیں تو ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں یہ ایک ٹاسک میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ٹاسک میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دیا تھا اور یہ ٹاسک کیا ہے کہ we want to define a class اور یہ کلاس ہے اسٹوڈنٹ کی اسٹوڈنٹ کلاس میں کیا کیا ہمیں چاہیے it should be we should be able to store the following characteristics of a student we want to store the roll number of a student also we want to store the name of the student ہمیں پتہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے کلاس میں ایٹریبیوٹس میں اسٹور کرنی ہے we define variables for that and that is instance variable also I want you to provide default as well as parameterize default جب میں کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب وہ کنسٹرکٹر جو کوئی بھی آرگیومنٹس نہیں لیتا so is a zero argument constructor default constructor parameterize constructor اور copy constructor I want you to provide these constructors in the class also I want you to write getters and setter جو کہ ایک اسٹینڈرڈ سا کام ہے جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ ویریبلز ہوتے ہیں آبجیکٹ آئیڈینٹی پروگرامنگ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کو ہم پرائیویٹ رکھتے ہیں اور ان کو اسٹینڈرڈ گیٹرز اینڈ سیٹرز کے تھرو ایکسیس کیا جاتا ہے ڈیٹا ہائڈنگ جو کا پرنسپل جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور اسی طرح ایک اور آپ نے میتھڈ پرووائڈ کرنا ہے and that is a print method جو کہ آپ کے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کو کونسول پہ پرنٹ کر سکے سو یہ ہماری ایک کلاس کا پورا اسٹرکچر تھا کلاس کی پوری ڈیفینیشن تھی جو آپ سے مجھے ریکوائرڈ ہے اس ڈیفینیشن کو آئیں اب ذرا تھوڑا سا امپلیمنٹ کرتے ہیں so it we can very well say that we are going to write our first class in Java تھوڑی سی ایک دو چیزیں کیا کریں گے ہم کہ ایک کلاس اسٹوڈنٹ کے نام سے ڈیفائن کریں گے we put two instance variables in it with the name of roll number and and a name ان کی نیم کی ڈیٹا ٹائپ ہم اسٹرینگ رکھ لیتے ہیں رول نمبر کی ڈیٹا ٹائپ ہم انٹ رکھ لیتے ہیں we are going to provide constructors ایک تھوڑی سی کنسٹرکٹر کے بارے میں چیز یاد رکھیے گا کہ if we do not provide any constructor then our class has one default constructor which does not accept any arguments but if you do provide just single constructor then that default constructor is gone it's no more there for us so اگر آپ ایک بھی کنسٹرکٹر ڈیفائن کر دیتے ہیں اپنی کلاس میں تو آپ اگر ایسا کنسٹرکٹر بنانا چاہتے ہیں جو کہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ایکسیپٹ کرتا تو آپ کو وہ کنسٹرکٹر خود سے لکھنا پڑے گا ادر وائز آپ کو کمپائل ٹائم ایرر آئے گا اگر آپ اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیفائن کے بغیر تو آئیں ذرا تھوڑی سی کوڈنگ کرتے ہیں آج اسکرین پہ ہم اپنی ایک کلاس بنا رہے ہیں اس کلاس کا نام ہے اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا اس فائل کا نام ہے اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا اور کیوں اس فائل کا نام اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا ہے جی کیونکہ ہماری جو کلاس ہے اس کا نام اسٹوڈنٹ ہے اور کلاس کا نام وہی ہوتا ہے جو کہ فائل کا نام وہی ہوتا ہے جو کہ ہم اپنی پبلک کلاس کا نام رکھتے ہیں so let's define the first two things and that that is the variables the instance variables میں انسٹنس ویریبلس کے لیے ایک ڈفرنٹ نام استعمال کروں گا کبھی میں ان کو انسٹنس ویریبلس کہہ دوں گا کبھی میں انہیں پراپرٹیز کہہ دوں گا کبھی میں انہیں ایٹریبیوٹس کہہ دوں گا کبھی میں انہیں آئی ورڈس کہہ دوں گا یہ سارے انٹرچینجبل ورڈس ہیں سو پرائیویٹ اسٹرینگ نیم یہ کیا ہے یہ ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہے جو کہ ہمارے نیم کو اسٹوڈنٹ کے نیم کو اسٹور کرے گا اور ایک اور ویریبل ڈیفائن کر دیتے ہیں پرائیویٹ اینڈ رول نمبر جیسا میں نے بھی سی پلس پلس کی تھوڑی کلاس سے کمپیریزن کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ہر جو لائن ہے اس کے ساتھ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے یہ چیز ایکچولی کسی خاص وجہ سے نہیں صرف کوڈ کی ریڈیبلٹی کو امپروو کرتی ہے جب آپ کوڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو جلدی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ دو ویریبلس ڈیفائن کر لیے اب ہم ان کے سیٹرز ڈیفائن کرتے ہیں سیٹر وہ فنکشن ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ویریبل کو ویلیو دیتا ہے سو سیٹ نیم کا فنکشن آپ کے لیے ہم کوڈ کرتے ہیں پبلک وائڈ سیٹ نیم اور یہ فنکشن ایک اسٹرنگ ایکسیپٹ کر رہا ہے جس کا نام بھی نیم ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کلاس لیول پہ دیکھیں تو ہمارے ویریبل کا نام اسٹوڈنٹ کے انسٹنس ویریبل کا نام بھی نیم تھا جب ہم ہمارے ایک لوکل ویریبل کا نام جیسے کہ اس فنکشن میں جو پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے اس کا نام اور کلاس لیول کے ویریبل کا نام ایک ہو جائے تو پھر ہم دونوں کو سپریٹ کیسے کرتے ہیں ایک دوسرے سے دس کے تھرو اب یہاں پہ اس فنکشن کے اندر ہم جب بھی نیم یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا لوکل ویریبل اور اس فنکشن کے اندر اگر ہم رہتے ہوئے کلاس لیول کے نیم ویریبل کو کوئی ویلیو اسائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دس یوز کرنا پڑے گا یہ وہی دس پوائنٹر ہے جو آپ نے سی پلس پلس میں پڑھا ہوا ہے جو کہ ہر کلاس کے اندر ہر آبجیکٹ کے اندر اس کو اویلیبل ہوتا ہے so this dot name specifies the class level variable اور جو نیم ہے یہاں پہ وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے اس لوکل ویریبل جو پیرامیٹر ہمیں پاس ہوا ہے اگر دونوں کا نام ڈفرینٹ ہو تو پھر یہ دس یوز uh, کرنا ایک آپشنل چیز ہے تو نیم ہم نے سیٹ کر دیا دوسری اسٹیج پہ ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں رول نمبر رول نمبر کے لیے ہم کنڈیشن یہ رکھتے ہیں کہ رول نمبر کبھی بھی لیس دین زیرو نہیں ہو سکتا اور آپ کو یاد ہوگا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں پڑھا ہوگا کہ جو سیٹرز اور گیٹرز کے تھرو سیٹرس کے تھرو ویریبلس کو سیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی پراپر ویلیو چیکنگ کر سکیں ویلیڈیشن پرفارم کر سکیں سو so, آئیے کوڈ کرتے ہیں یہ سیٹ رول نمبر والا میتھڈ پبلک یہ ہماری ایکسیس ہے کیونکہ سیٹر اور گیٹر باہر سے ایکسیس ہوتے ہیں اس لیے ہم نے پبلک کا ورڈ یہاں پہ یوز کر لیا پبلک وائڈ سیٹر جنرلی کوئی بھی چیز ریٹرن نہیں کرتے وائڈ آ گیا سیٹ رول نمبر کنوینشن یاد رکھیں کہ جب بھی ہم سیٹر گیٹر لکھتے ہیں تو ورڈ پہلے سیٹ لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس ویریبل کا نام لکھ دیتے ہیں and since we are going to set the value for the roll number variable so that is what the name of the method the name of the function is set roll number ایک اور چیز جو یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب میں کلاسز کی بات کروں گا تو میں جنرلی فنکشنس کا ورڈ اوائڈ کرتا ہوں میں میتھڈس کا ورڈ یوز کرتا ہوں سو so, آبجیکٹس کے اندر جب ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے آبجیکٹس اس کے اندر ہم میتھڈ فنکشنس کو نارملی میتھڈس کہہ دیتے ہیں سو so, آئیے جی public void set roll number اس کو پیرامیٹر پاس کیا ہم نے رول نمبر کا بریکٹ اسٹارٹ کی یاد ہوگا آپ کو کہ سارے فنکشنز ہم نے ان لائن بنانے ہیں وہیں پہ ڈیفائن کرنے ہیں علیحدہ سے ہیڈر اور امپلیمنٹیشن فائل نہیں ہے چیک لگایا ایف ایلس لاسٹ کلاس میں ہم نے سیکھا تھا if roll number greater than zero تو this dot roll roll roll number number number to to else hundred ایک ڈیفالٹ ویلیو ہے یہاں پہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو ریکوائرمنٹ دی ہو یہ ایگزامپل میں نے ایک ویسی آپ کے لیے بنائی ہے سیٹرز بنا لیے نیکسٹ اسٹیج پہ ہم گیٹرز بنا لیتے ہیں سیٹر اور گیٹر میں نے اس لیے بنائے ہیں کنسٹرکٹر سے پہلے تاکہ میں کنسٹرکٹر میں ان کو یوز کر سکوں سو گیٹر بنانے کی طرف آتے ہیں جو نیم ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اسٹرینگ سو گیٹر جو ہوگا پبلک اسٹرینگ گیٹ نیم یہ ہمارا گیٹر ہے اور یہ ہمیں ایک نیم ریٹرن کرا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو کوڈ لکھا ہے اس کی ریٹرن ٹائپ ایک اسٹرینگ ہے جو چیزیں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ غور کرنی چاہیے جس سے آپ کے سینٹیکس ایررز اور کمپائلیشن کے ٹائم پہ آپ کو کافی آسانی ہوگی وہ یہ کہ جاوا کے جتنے کی ورڈز ہیں they are all in small case so public کا ورڈ آپ دیکھیں اسمال کیس میں ہے ریٹرن کا ورڈ آپ دیکھیں اسمال کیس میں ہے سملرلی جتنی بھی کلاسز ہیں میں نے پہلے بھی پہلے لیکچر میں بھی جو جاوا سے ریلیٹڈ تھا یہ بتایا تھا کہ کوڈنگ کنونشنس میں کلاس کا نام ہمیشہ کیپس میں لکھتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹرنگ کا نام ہم نے کیپیٹل ایس سے اسٹارٹ کیا because string is a class not a primitive data type function کا نام آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اسمال سے اسٹارٹ ہوگا اور جتنے ورڈ اس میں آتے جائیں گے وہ پھر کیپ سے اسٹارٹ ہوں گے سو گیٹ نیم میں جی اسمال ہے این کیپٹل ہے یہ کوڈنگ کنوینشنس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ ہیں ان کے بغیر آپ کا کوڈ کمپائل ضرور ہو جائے گا لیکن جو بھی ایک پروگرام ایکسپیرینس پروگرامر پروگرام ہے پڑھے گا یا خود آپ کو بھی اپنے کوڈ کو دوبارہ پڑھیں گے وہ اس کو نہ تو اتنا پسند کرے گا اور دوسرا یہ کہ جاوا کے اپنی جو آپ کو ہیلپ ملے گی لوگوں نے جو لائبریریز بنا کے آپ کو دی ہیں وہ انہیں کنونشنس کو فالو کرتے ہیں سو so, عادت ڈالیں کہ آپ ان کنونشنس کو یوز کریں اور سیکنڈلی ہم اسائنمنٹس وغیرہ میں اس کو بہت اسٹرکٹلی مارک کریں گے کہ آپ کنونشنس پراپرلی یوز کر رہے ہیں یا نہیں ایک گیٹر ہم نے ڈیفائن کیا آئیے دوسرا گیٹر ڈیفائن کرتے ہیں دوسرا گیٹر ہے پبلک اس دفعہ ہم رول نمبر کیونکہ گیٹ کرنے جا رہے ہیں تو public int get roll number یہ ہم نے ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ریٹرن کروا لی اور یہاں سے ریٹرن رول نمبر سو اب میں نے اپنے گیٹرز بھی کوڈ کر دیے ہیں باری رہ جاتی ہے کنسٹرکٹرز کی تین کنسٹرکٹر میں نے آپ کو بنانے کو کہا تھا ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر یعنی کہ ایسا کنسٹرکٹر جو کہ نیم اور رول نمبر کی ویلیو یوزر سے لے گا اور پھر ان کو اس ان کے اس کلاس کے ویریبلس کو انیشلائز کرا دے گا اور ایک کنسٹرکٹر میں نے آپ سے کاپی کنسٹرکٹر کہا تھا بنانے کو کہ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ کلاس کا اس کو آبجیکٹ پاس کر دوں تو وہ اس کی ویلیوز کاپی کر لیں سو آئیے یہ تین کنسٹرکٹر بناتے ہیں کنسٹرکٹر ڈیفائن کرتے ہوئے وہی ساری چیزیں سی پلس پلس ساری کہ ہمارے پاس جرنلی کنسٹرکٹر جرنلی پبلک ہونے چاہیے پرائیویٹ کنسٹرکٹرس بھی ہوتے ہیں کئی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں generally constructor but generally constructors are public constructors do not have any return type so public student constructor کا نام وہی ہوتا ہے جو کہ کلاس کا نام ہوتا ہے تو میں نے پبلک اسٹوڈنٹ ڈیفائن کر دیا اور اس کے اندر آئیں ہم اپنی ویلیوز کو انیشلائز کر دیتے ہیں کیونکہ یوزر تو ہمیں کوئی ویلیو یہاں پہ دے نہیں رہا اس لیے نیم کی ڈیفالٹ ویلیو ہم نے لکھ دی ہے ناٹ سیٹ اور رول نمبر کی ڈیفالٹ ویلیو ہم نے لکھ دی ہے 100 ہنڈریڈ آپ کوئی بھی اپنی ڈیفالٹ ویلیوز یہاں پہ دے سکتے ہیں پہلا کنسٹرکٹر ڈیفائن ہوا بریکٹ ہم نے کلوز کی آئیے اب دوسرا کنسٹرکٹر ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ پیرامیٹرس لیتا ہے پبلک اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹر کا نام آ گیا دو variables string name and roll number یہ وہ دو ویریبلز ہیں جو کہ ہم اپنے یوزر سے لینا چاہ رہے ہیں constructor remember it instantiates an object of a class for us تو کنسٹرکٹر ہم نے بنایا اور اب جو نیم اور رول نمبر ہے بجائے اس کے کہ یہاں پہ ہم نیم اور رول نمبر کو یہ دونوں ویلیوز اسائن کریں ہم یہ دونوں ویلیوز جا کے ان کے سیٹس کے تھرو اسائن کر لیتے ہیں اسی لیے ہم نے سیٹس پہلے بنائے تھے سو سیٹ نیم کو ہم نے نیم پاس کر دیا سیٹ رول نمبر کو ہم نے رول نمبر پاس کر دیا اور یہ اپروپریٹ ویلیڈیشن کرنے کے بعد یہ ویلیوز ان دونوں ویریبلس کو اسائن کر دے گا تیسرا کنسٹرکٹر ہم نے کہا تھا کہ ہم کاپی کنسٹرکٹر بنائیں گے تو کاپی کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں پبلک اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ ایس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے وہ جیسے سی پلس پلس میں ہم بائی ریفرنس پاس کر سکتے تھے ویسا کام نہیں کیا وجہ اس کی ذرا بتائیے گا مجھے کیا ہے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس ہوئی ہوئی ہے جی بالکل وجہ اس کی یہ ہے کہ پریمیٹیوس بائی ڈیفالٹ ویلیو کے طور پہ پاس ہوتے ہیں جبکہ ڈیٹا ٹائپس جو یوزر ڈیٹا ٹائپس ہوتے ہیں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں they are passed as a reference by default اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے ان کو پاس کرنے کا سو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ایس پاس ہو رہا ہے یہ ایس بائی ریفرنس ہی پاس ہو رہا ہے آپ کو کوئی اسپیشل سینٹیکس کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے سو اس اسٹوڈنٹ کے نیم کو جس میں ہم کام کریں اس کو ہم نے ایس کا نیم اسائن کر دیا اور رول نمبر کو ایس کا رول نمبر اسائن کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کسی ٹائپ کی انیشلائزیشن لسٹ نہیں اویلیبل انیشلائزیشن لسٹ نہیں ہوتی بلکہ ہم ویریبلس کو کنسٹرکٹر کے کوڈ کے اندر جا کے انیشلائز کر دیتے ہیں اب رہ گئی ہمارے لاسٹ فنکشن کی باری جو کہ ہمارا ایک پرنٹ کا فنکشن تھا پرنٹ کا فنکشن آپ بناتے ہیں پرنٹ کا فنکشن کا کام یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا نام اور رول نمبر پرنٹ کر دے گا ہمیں اسکرین پہ system dot out dot print line ہمارا پرانا دوست ہے ہماری ہیلپ کرتا ہے اسکرین پہ پرنٹ کرانے کے لیے سو فنکشن کال کیا اسٹوڈنٹ نیم اسٹرنگ اس کو دی پلس نیم ویریبل کی ویلیو اپینڈ ہو جائے گی plus roll number append roll number ایک لکھا ہوا آئے گا اسکرین پہ اسٹرنگ ہے ایسے ہی ایز اٹ از پرنٹ ہو جائے گی پلس رول نمبر ویریبل یہاں پہ رول نمبر ویریبل کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی اس کا ہم نے کلوز کیا اس فنکشن کو ہم نے کلوز کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی کلاس کو کلوز کر دیا کلاس کو کلوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم اس کو کہیں جا کے یوز کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کلاس کو کلاس کو کلوز کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ میں نے سیمی کولن نہیں لگایا سو so, جو باتیں سی پلس پلس کی ہم نے کہی تھی کہ وہ ہم تھوڑی سی شفٹ کریں گے آپ دیکھیں کہ ویسے ہی ہم نے شفٹ کر دیا ہے سارے میتھڈس ان لائن کر دیں گئے ہیں کنسٹرکٹرس کی انیشلائزیشن لسٹ نکال دی ہے پبلک پرائیویٹ ہر میتھڈ کے ساتھ لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویریبلز یا فنکشنز تھے ان کو دوبارہ سے کلاس کے اندر کلاس کے اندر ہی ڈیفائن کر دیا لہٰذا امپلیمنٹیشن فائل نہیں بنا کے دی ٹھیک ہے تو یہ اور سیمی کولن ہم نے کلاس کے اندر سے آبویسلی ختم کر دیا سو یہ ایک کلاس ڈیفائن کرنے کا طریقہ ہے اس کلاس کے اندر سارے ہم باقی کام بھی کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد اگزامپل دیکھتے ہیں اسٹیٹک ویریبلس بھی ڈیفائن کریں گے کچھ اور چیزیں بھی ڈیفائن کریں گے ڈسٹرکٹر کی کچھ کمی شاید آپ کو یہاں محسوس ہو رہی ہے وہ ڈسٹرکٹر پہ ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ جاوا میں ڈسٹرکٹر کی ضرورت ختم کر دی گئی ہے ڈسٹرکٹر یا میموری مینجمنٹ کا کام سارا کا سارا آٹومیٹک ہے سو so, یہ کام جب ہم نے کر لیا ہے کہ ایک کلاس ڈیفائن کر دی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم اس کلاس کو ذرا یوز کر کے دیکھتے ہیں تو کلاس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے کلاس کو یوز کرنے کے لیے ہم سی پلس پلس کے اندر آبجیکٹس بناتے ہیں اس جو اپنے کلاس ڈیفائن کر لی اس کے آبجیکٹس بنائیں گے اور آبجیکٹس کو استعمال کر لیں گے آبجیکٹس کو استعمال آپ کیسے کرتے ہیں آپ کو سی پلس پلس میں دو ٹائپ کی فیسلٹیز ہیں آپ خالی اسٹوڈنٹ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں تو تب بھی آبجیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور sometimes you want to allocate memory from the heap تو آپ لکھتے ہیں student pointer S and then you use the new operator اور نیو اسٹوڈنٹ کر کے جو کہ اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر ہوتا ہے اس کو کال کر لیتے ہیں and then you manage to get an object on the heap اور جب اس کو آپ یوز کر لیتے ہیں اپنا کام پورا کر لیتے ہیں تو ہم اس آبجیکٹ کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اور ڈسٹرائے کرنے کے لیے سی پلس پلس میں ہم ڈسٹرکٹر کال کرتے تھے جاوا میں تھوڑا سا یہاں ڈفرینس ہے زندگی میں چیزیں کم کر دی گئی ہیں بڑھائی نہیں گئیں تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جاوا میں کیا ڈفرینس ہے کہ آپ نے جب بھی آبجیکٹ بنانا ہے وہ ہمیشہ نیو کے تھرو بنانا ہے ویسے امپلیسٹ کنسٹرکٹرز کال نہیں ہوں گے جب بھی آبجیکٹ بنے گا memory will always be allocated from heap it will always be a dynamic object dynamically memory memory اس کو ایلوکیٹ ہوگی اور جو چیز ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے وہ that is the star operator وہ جو ہم لکھتے تھے اسٹوڈنٹ اور پوائنٹر ایس اور نیو اسٹوڈنٹ کہتے تھے وہ جو پوائنٹر والا ایک تھا اسٹار ایک وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو جاوا میں جب ہم جب بھی کوئی اس میں ایک ایکسیپشن ابھی آئے گی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جاوا میں جب بھی ہم نے آبجیکٹ بنانا ہے کسی کلاس کا it will always through the new operator so I write student S equal to new اور جون سا بھی میں کنسٹرکٹر کال کرنا چاہ رہا ہوں خواہ وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کوئی آرگیومنٹ نہیں لیتا ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ دو پیرامیٹرز لیتا ہے یا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے یا ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ کاپی کرتا ہے جو بھی کنسٹرکٹر کال کرنا چاہوں گا اس کا نام وہاں پہ دے دوں گا اچھا یہ تو میں نے کر لیا ایک میں نے کہا تھا چھوٹی سی ایکسیپشن ہے اس کی اسٹرنگ ایک کلاس ہے لیکن اسٹرنگ کا آبجیکٹ ہم ویسے ہی بنا لیتے ہیں string S equals to hello اور یہ چلتا ہے نیو نہیں کال کرنا پڑتا تو اسٹرنگ کا کیونکہ اتنا وائڈ اسپریڈ یوز ہے تو انہوں نے اسٹرنگ لٹرلس بنا دیے ہیں یہ آپ کو الاؤ کر دیا ہے کہ اسٹرنگ کو آپ بغیر نیو کے بھی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں دیٹس اونلی ایکسیپشن اور اسٹرنگ کو ہم نیو کے ساتھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں سو اٹس اپ ٹو آس اور اسٹرنگ لیکن جرنلی اسٹرنگ کانسٹنٹس یا لٹرلس کو جو string S equals to hello world یا اس طرح کا ہم کام کر دیتے ہیں دیٹس اے پریفرڈ اپروچ یا جنرلی ہم اس طرح سے کرتے ہیں لیکن باقی ہر جگہ جب بھی آپ کسی کلاس اس کو آبجیکٹ بنائیں گے you will always use the new operator ایک چیز جب ہم نیو کر کے سی پلس پلس میں کام کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارے پاس ایرو آپریٹر تھا سو اگر میں کرتا student pointer S equals to new student تو اسٹوڈنٹ کا گیٹ نیم فنکشن کال کرنے کے لیے میں کیا کرتا میں لکھتا S arrow operator get name تو یہ ایرو آپریٹر بھی جو ہے یہ جاوا سے نکال دیا گیا ہے آپ نے جب بھی کسی آبجیکٹ کے فنکشن کو یا ویریبل کو ایکسیس کرنا ہے you will always use the dot operator S dot get name S dot set name اگر اس کے ویریبلس پہ آپ کو ایکسیس ہے ہمارے کیس میں تو ویریبلس ہم نے پرائیویٹ رکھے ہوئے ہیں مے بی اگر اس کے ویریبلس پبلک ہوتے تو you would write S dot roll number S dot name so یہ ساری چیزیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ جب بھی آبجیکٹ بنے گا میں let me summarize it for you whenever you will create an object you will always use the new operator اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے ہمیشہ نیو کا ورڈ uh, یوز کریں گے کنسٹرکٹر کال کریں گے پوائنٹر والا وہ سمبل بیچ میں سے نکال دیں گے اور جب بھی آپ اس آبجیکٹ کے میتھڈس کو ایکسیس کرنے لگیں گے یا ویریبل جن پہ آپ کو ایکسیس ہے ان کو ایکسیس کرنے لگیں گے تو آپ ایرو آپریٹر یوز نہیں کریں گے بلکہ ڈاٹ آپریٹر یوز کریں گے you will always use that dot operator there is no arrow operator in Java if you try to use that arrow operator and compile your program it will be a syntax error so بات ہوئی ہماری کہ ہم dot operator arrow operator use کر سکتے ہیں کون سا یوز کر سکتے ہیں آبجیکٹ نیا کیسے بناتے ہیں کیسے نہیں بناتے آئیے ذرا یہ کم کر کے دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں جی سینگ از بلیونگ یا picture is worth a thousand word تو وہ ذرا کام کر کے دیکھتے ہیں کہ ذرا اس کو کوڈ کر لیں اور تھوڑا سا دیکھیں گے کیسے ہوگا کام سو آئیے پہلے ہم نے یہ ٹاسک کیا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کلاس کریٹ کر لیا اب اس ہم کلاس کو ذرا استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کلاس کو ہم استعمال کریں گے اپنے کوڈ کے اندر سو کیا ہم جو آپ کو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ ہے کہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ کلاس کے آبجیکٹس بنائیں اور اس کے لیے آپ تینوں کنسٹرکٹرس استعمال کریں default parameterized and copy constructors اور آپ ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹ کلاس کے ڈفرینٹ میتھڈس بھی ان آبجیکٹس پہ کال کریں تو یہ کام کرنے کے لیے اب ہم ایک ڈرائیور کلاس بنائیں گے اس کلاس کا کوئی بھی نام ہم رکھ دیں گے ایک ہم اپنا اس کے اندر مین میتھڈ بنائیں گے جو کہ ایز یوزول ہمارے لیے ضروری ہے کوئی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے وہ مین فنکشن سے اسٹارٹ کرتا ہے سو ہمارے پاس ایک ڈرائیور کلاس آ گئی اس کے اندر مین میتھڈ ہوگا مین میتھڈ کے اندر ہم پہلے ڈفرینٹ آبجیکٹس کریٹ کریں گے اسٹوڈنٹ کلاس کے دو یا تین آبجیکٹس کریٹ کریں گے ان کنسٹرکٹرس کو باری باری یوز کر کے and then will call the getter and setter methods on these objects to figure out کہ کیا ویلیوز ہیں اور پرنٹ فنکشن جو ہے ہمیں ہیلپ کرے گا ان کی ویلیوز بتانے میں کہ کیا ویلیوز ہیں وہ کون پہ پرنٹ کر دے گا میں کوڈنگ کروں گا اور آپ میرے ساتھ اس پروسیس میں آؤٹ پٹ پروڈکٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دو تین چیزیں جلدی سے ایک کوئک ریویو آپ کو کرا دوں کہ ہمیشہ ہم نیو کر کے آبجیکٹ بنائیں گے اور اس میں پوائنٹرز نہیں ہوں گے اور سیکنڈلی فنکشن جب ہم بھی ہم کال کر رہے ہوں گے تو ہم ڈاٹ آپریٹر کے تھرو کال کریں گے there would be no arrow operator تو یہ ہمارا بیسک ہے اب آئیے اس کو ذرا کوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو پبلک کلاس ٹیسٹ یہ ہم نے جو لکھا ہے یہ ہماری ایک ڈرائیور کلاس ہے اس کے اندر public static void main string args یہ وہی ہمارا روٹین مین میتھڈ اب سب سے پہلے جو ہم کام کرنا جا رہے ہیں وہ ہم یہ کرنا جا رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈیفائنڈ اپنی یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ تھی اسٹوڈنٹ اس کے دو آبجیکٹس کریٹ کرنا جا رہے ہیں so student S one equals to new student remember یہاں پہ وہ جو اسٹارک آپریٹر تھا وہ اب ہمارا یہاں پہ نہیں ہے so student S one equals to new student اور اس وقت ہم یوز کریں گے پیرامیٹرائزڈ کنسٹرکٹر پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر میں کیونکہ اسٹوڈنٹ کے دو ویریبل تھے ہم نے دو ہی ویریبل پاس کیے تھے ایک تھا نام کے لیے اور دوسرا تھا ہمارے رول نمبر کے لیے so for the name we we can pass any any value any any name تو علی ہم ایک لکھ دیتے ہیں نیم اور ساتھ رول نمبر کے لیے ہم ففٹین رول نمبر پاس کر دیتے ہیں دوسرا آبجیکٹ جو ہم بنانے چلے ہیں اس کے لیے ہم اپنا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یوز کریں گے student S two equals to new student یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جب میں کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ یہ وہ کنسٹرکٹر نہیں ہے جو کہ جے وی ایم نے ہمیں آٹومیٹیکلی پرووائڈ کیا تھا وجہ اس کی کیا ہے کہ جیسے ہی ہم نے کوئی کنسٹرکٹر لکھا وہ کنسٹرکٹر تو ختم ہو گیا اب میں نے خود سے آپ کے ساتھ ڈیفائن کیا ہوا ہے ایک ایسا کنسٹرکٹر اپنی اسٹوڈنٹ کلاس میں جو کوئی بھی پیرامیٹر ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور یہ وہ کنسٹرکٹر کو میں کال کر رہا ہوں اگر یہ میں نے کنسٹرکٹر وہاں نہ بنایا ہوتا تو یہ کال مجھے ایک سینٹیکس ایرر دیتی کمپائل کمپائل ٹائم پہ مجھے ایرر دیتی سو ایس ون کو میں نے ویلیوز دی ایس ٹو کو ویلیو دی let's print these value S one dot print function call کریں گے پرنٹ فنکشن کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹ کا نام اور رول نمبر پرنٹ کرایا تھا کیا آؤٹ پٹ ملے گی جب یہ لائن چلے گی نام میں علی مل جائے گا اور رول نمبر پہ ففٹین مل جائے گا جب اس کے بعد S two dot print call کریں گے تو نیم اور رول نمبر تو کچھ پاس نہیں تھا کیا ڈیفالٹ ویلیوز ہم آپ کو یاد ہوگا ہم نے دی تھی ناٹ سیٹ اور دوسری ڈیفالٹ ویلیو کیا دی تھی ہنڈریڈ تو پرنٹ ہو جائے گا کونسول پہ ناٹ سیٹ اور ہنڈریڈ اور جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہاں پہ کہ we are calling the function using the dot operator and we are not using arrow operator because there is no arrow operator in Java after that S two ہم نے ڈیفالٹ ویلیو سے انیشلائز کرایا ہوا ہے سو آئیں ذرا اس کے سیٹر استعمال کر کے ہم اس کی ویلیوز دیتے ہیں so S two dot set name اب ہم نے جو ایس ٹو ہمارا آبجیکٹ جس میں نیم کی ویلیو ناٹ سیٹ آ رہی تھی اس کو ہم نے ویلیو دے دی ہے عثمان اور سملرلی ہمارے پاس S two dot set roll number کا ہم نے سیٹر کال کیا اور اس کو ویلیو دے دی ٹوینٹی اس اسٹیج پہ جب ہم ایک پرنٹ کر کے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں system dot out dot print print اور پرنٹ ایلن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے پرنٹ جو ہوتا ہے وہ نئی لائن پہ نہیں لے کے جاتا جبکہ پرنٹ ایلن جو ہے وہ آپ کو نئی لائن پہ بھی لے جاتا ہے تو system dot out dot print student name string ہے ویسے ہی کون پہ پرنٹ ہو جائے گی plus S two dot get name S two کا نیم اب کیا ہے پہلے تو ناٹ سیٹ تھا کیونکہ نیم ہم نے سیٹر کے تھرو چینج کر دیا تو اب آپ کے پاس پرنٹ ہوگا عثمان اور ایس رول نمبر اس کے بعد آیا plus S two dot get roll number یہ ہم نے دوسری پرنٹ اسٹیٹمنٹ دی اور اب ہمارے پاس رول نمبر پرنٹ ہو جائے گا جو کہ ٹوینٹی ہے سو اب ہمارے پاس پرنٹ ہو گیا Usman student name Usman roll number twenty جب یہ لائن چلے گی اب آئیے ایک تیسرا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں جو کہ کاپی کنسٹرکٹر کو کال کرتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ ہمیں پتہ چلے کہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہونے والا ہے ایک پرنٹ کی لائن ڈال دیتے ہیں جو کہ لکھے گی کالنگ کاپی کنسٹرکٹر اب student S three equals to new student اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ٹو تھا اس کی ویلیوز ایز اٹیچ کاپی ہو جائیں اسٹوڈنٹ تھری کے اندر ایس تھری کے اندر سو ہم نے ایس ٹو پاس کر دیا اور یہ ایس ٹو جو پاس ہوا ہے یہ پاس ہوا ہے بائی ویلیو یا بائی ریفرنس بائی ریفرنس کیونکہ جاوا میں جب بھی آبجیکٹ پاس ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ پاس بائی ریفرنس ہوتا ہے نا S three has a same values as S two so S two dot print کریں گے تو ہمیں کیا ویلیوز ملیں گی ہمیں ملے گا عثمان اور ٹوینٹی اور جب اسی طرح ایس تھری پہ پرنٹ کا فنکشن کال کریں گے تو ہمیں ملے گا عثمان اور ٹوینٹی ایک ہم نے رول نمبر کے اندر ہم نے ذرا چیک رکھا تھا کہ رول نمبر کی ویلیو کبھی بھی نگیٹو سیٹ نہیں ہو سکتی تو آئیے ذرا وہ چیک یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں S three dot set roll number اور ہم مائنس ٹین یہاں پہ دیتے ہیں جب مائنس ٹین دیں گے تو ویلیو لیس دین زیرو ہوگی اور یہ رول نمبر کس کے اکویلنٹ سیٹ ہو گیا تھا یہ ہنڈریڈ کے برابر سیٹ ہو گیا تھا تو جب ہم اب ایس تھری کو پرنٹ کریں گے تو کیا پرنٹ ہوگا عثمان تو ویسے ہی رہے گا بیکاز ہم نے نیم تو چینج نہیں کیا لیکن کیا چیز چینج ہوگی رول نمبر سو اب پرنٹ ہوگا عثمان ہنڈریڈ ایک چیز اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بی ڈاٹ رول نمبر یا بی ڈاٹ نیم یا S one dot roll number S two dot name ہم نہیں کر سکتے because these are all private variables and I am sure that you know that through your object oriented programming course so یہ ہم نے چلا دیا ہے اب آئیے ذرا اس کوڈ کو کمپائل کر کے اس کو رن کرتے ہیں کمپائلیشن کے لیے ہمارے پاس وہی پرانا طریقہ جاوا سی اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا اور جب ہم کمپائل کریں گے تو بائٹ کوڈ میں یہ چینج ہو جائے گا بائٹ کوڈ کو رن کرنے کے لیے ہم جاوا کی جو انٹرپریٹر ہے اس کا اس کی سپورٹ لیتے ہیں سو جاوا اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس آ گیا یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ سامنے ونڈو پہ ہم نے یہ آپ کے لیے رن کیا ہے Java test so student name Ali roll number fifteen student name not set roll number hundred یہ بالکل ویسے ہی آؤٹ پٹس آ رہی ہیں جیسے کہ ہم نے کوڈ کرتے ہوئے پروڈکٹ کی تھیں so once we have done this we have use we have shown you how to define a class how to define a basic class and we have also shown you how to use that class یہ جو کلاس ڈیفائن کرنا اور کلاس یوز کرنا ہے یہ بہت بیسک ایک چیز ہے اگر آپ کو کسی لینگویج میں یہ کرنا آ جائے تو آپ اس لینگویج کے آپ پاورس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو جاوا میں we we are capable of defining classes جیسے کہ ہم سی پلس پلس میں تھے اور اسی طرح ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ اپنے ان کلاسز کو یوز کریں ان کے آبجیکٹس بنا دیں ابھی تک ہم نے آبجیکٹ بنایا یوز کیا آبجیکٹ بیس پروگرامنگ ہو رہی ہے آگے جا کے نیکسٹ سلائڈ میں یا نیکسٹ لیکچر میں ہم ذرا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا بھی دیکھ لیں گے کہ جاوا میں وہ کیسے کی جاتی ہے پتہ تو اس کا آپ کو ہے آپ نے سی پلس پلس میں اس کو کیا ہے کنسٹرکٹرز وغیرہ یہ سارے کچھ ڈیفائن ہو گئے کچھ نئی کچھ چیزیں ایسی جو کہ سی پلس پلس میں ہمارے پاس تھیں جیسے اسٹیٹک وغیرہ ان پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اسٹیٹک ویریبلس کیا ہوتے ہیں کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں سی پلس پلس میں آپ نے بنائے ہوں گے ویریبلس ان کو یوز کر کے بھی دیکھا ہوگا اسٹیٹک ویریبل میں تھوڑا سا ایک سا ریویو دے دیتا ہوں ایسا ویریبل ہوتا ہے جو آبجیکٹ کو نہیں بلکہ کلاس کو بلانگ کرتا ہے آبجیکٹ نو ڈاؤٹ اس کی ویلیو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ پراپرٹی کلاس کی ہی ہوتا ہے اور جتنے جو ہمارے انسٹنس ویریبلس ہوتے ہیں یہ کس کا پراپرٹی ہوتی ہے یہ ہمارے آبجیکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں سو تھوڑا سا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک انسٹنس ویریبل بناتے ہیں اور اس کا کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک نئی کاپی میموری میں بنتی ہے ایک نئی میموری میں جگہ ایلوکیٹ ہوتی ہے تو جب میں نے اسٹوڈنٹ ایس ون لکھا تو میرے پاس نیم اور رول نمبر جو دو ویریبلس میں نے ڈیفائن کیے تھے اسٹوڈنٹ کلاس بناتے ہوئے تو وہ میرے پاس ان کی ایک میموری میں نئی کاپی کریٹ ہوئی نیم کے لیے جگہ میموری میں کریٹ ہوئی اسی سملرلی رول نمبر کے لیے جگہ کریٹ ہوئی سملرلی جب میں نے ایس ٹو کیا تو تب بھی میرے پاس نیم کی اور رول نمبر کی میموری میں ایک نئی جگہ کریٹ ہوئی نئی کاپی کریٹ ہوئی ایز کمپیئر ٹو دس اگر میں ایک اسٹیٹک ویریبل بناتا ہوں تو اس کی صرف میموری میں ایک ہی کاپی ہوتی ہے یہ ایک سیپریٹ میموری ایریا میں پڑا ہوتا ہے جہاں پہ اسٹیٹک ہمارے ویریبلس ہوتے ہیں تو اس کی میموری میں ایک ہی کاپی ہوتی ہے اور سارے آبجیکٹس اس کو شیئر کر سکتے ہیں اسٹیٹک ویریبل تب بھی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے آبجیکٹس ابھی نہیں بنے ہوتے ریمبر دیٹ ابھی made our main function static why کیونکہ مین فنکشن ہم تب یوز کرنا چاہ رہے تھے جب ہمارے پاس ہم چاہتے تھے کہ اس کا آبجیکٹ نہ بنانا پڑے اس کلاس کا جس کے اندر مین لکھا ہے اس کو ویسے بھی استعمال کیا جا سکے so static function static variable we can use them without any object we can use them with the name of the class ہم انہیں آبجیکٹ کے نام کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹ سینس یہ کلاس کی پراپرٹی ہے یہ کلاس کو بلانگ کرتے ہیں اس لیے اٹ میک سینس کہ ہم اس کو کلاس کے ساتھ استعمال کریں لیکن ہم آبجیکٹ کے نام کے ساتھ بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں ایک جو تھوڑی سی اور چیز اگین اوپ کی ہلکی سی ریویو ہے کوئک سی ریویو کہ اسٹیٹک فنکشنس کے اندر سے ہم اسٹیٹک ویریبلس کو کال کر سکتے ہیں اسٹیٹک فنکشنس کے اندر سے ہم انسٹنس ویریبلس کو کال نہیں کر سکتے وجہ اس کی کیا ہے کیونکہ انسٹنس ویریبل کسی پرٹیکولر آبجیکٹ کو بلانگ کرتے ہیں میں نے اسٹیٹک فنکشن کے اندر سے جو کہ کسی کو بلانگ نہیں کرتا کلاس کو بلانگ کرتا ہے نیم کا ویریبل ایکسیس کرنے کی کوشش کی تو آپ کے کیا خیال نہیں ہے کہ جاوا کے کمپائلر کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کس کا نام ایس ون کا نام ایس ٹو کا نام ایس تھری کا نام کس آبجیکٹ کے نام کی آپ بات کر رہے ہیں سو so, اگر آپ نے اسٹیٹک فنکشنس کے اندر سے نان اسٹیٹک ویریبلس کو ایکسیس کرنا ہے یا نان اسٹیٹک فنکشنس کو ایکسیس کرنا ہے تو you should provide the object reference آپ بتائیں S one dot get name میں ایس ون کے نیم ویریبل کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں اس کے رول نمبر کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں اب باری آتی ہے ہمارے پاس نان اسٹیٹک سے اسٹیٹک کو کال کرنے کی اسٹیٹک سے نان اسٹیٹک ہم نے دیکھا نان اسٹیٹک کیونکہ اسٹیٹک چیز جو ہوتی ہے وہ کلاس کا پراپرٹی ہوتی ہے کلاس کا پارٹ ہوتی ہے اور اس کو سارے آبجیکٹس شیئر کر سکتے ہیں اس لیے نان اسٹیٹک فنکشن سے جب ہم اسٹیٹک چیزیں ایکسیس کرتے ہیں اسٹیٹک فنکشنس کو کال کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نان اسٹیٹک سے ہم اسٹیٹک کو ایکسیس کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اسٹیٹک سے نان اسٹیٹک کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا سو so, یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹک نان اسٹیٹک کا تھوڑا سا ہے آپ کو تھوڑی سی ایک سلائڈ پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کلاس اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا ایک آبجیکٹ علی ہے ایک آبجیکٹ عثمان ہے یہی ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے اور علی کے پاس اپنے نیم کی میموری لوکیشن ہے علی کے پاس اپنا رول نمبر ہے اور سملرلی عثمان کے پاس اپنی نیم کی لوکیشن ہے اور عثمان کے پاس اپنا رول نمبر بھی ہے لیکن ایک ہم نے کاؤنٹ بنایا ہے جو کہ اسٹیٹک ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹ آبجیکٹس کریٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ کہاں پہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہ کلاس کا پارٹ ہے یہ آبجیکٹ کا پارٹ نہیں جتنی دفعہ آبجیکٹ بنے گا اسٹوڈنٹ کلاس کا اتنی دفعہ ایک نیا نیم کا ویریبل نیم کے لیے میموری لوکیشن ایلوکیٹ ہوگی اتنی دفعہ رول نمبر کے لیے میموری لوکیشن ایلوکیٹ ہوگی لیکن اسٹوڈنٹس کاؤنٹ نام کا جو ویریبل ہے اس کے لیے میموری لوکیشن صرف ایک ہی دفعہ ایلوکیشن میموری کی ایلوکیشن ہوگی سیٹک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کلاس کے لیے بناتے ہیں ان کو سارے آبجیکٹس آپس میں شیئر کر سکتے ہیں ایسی ویلیو جو کہ سارے آبجیکٹس کو شیئر کروانی ہو جیسے آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے آپ نے ایک اکاؤنٹ کی کلاس بنائی ہوئی ہے بینک کی کلاس بنائی ہوئی ہے اور سارے اکاؤنٹس کے لیے انٹرسٹ ریٹ اگر سیم ہے تو may be we can put it in static variable so یہ سارے کام ہم اسٹیٹکس کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک چیز جو کہ ہم نے اور ابھی تک اس میں نہیں کی وہ تھی ہماری ڈسٹرکٹر ڈسٹرکٹر میں شروع سے کہتا آیا کہ ہم ابھی بتاتے ہیں ابھی بتاتے ہیں سو اب وہ باری آ گئی ہے کہ ہم ڈسٹرکٹرس کے بارے میں ڈسکس کریں جاوا سے پہلے سی پلس پلس کے اندر میموری مینجمنٹ جو تھی وہ پروگرامر کا پروگرامر کی رسپانسبلٹی تھی اور پروگرامر کو یہ ساری چیزیں ایلوکیٹ کرنی پڑتی تھیں آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے سی پلس پلس میں کچھ بڑی اسائنمنٹس کی ہیں تو آپ میں سے میجورٹی کو اکثر یہ ایرر آیا ہوگا کہ میموری آپ کی ختم ہو گئی ہے میموری اچانک فنش ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کرا بھائی یہ میموری کو کیا ہوا ہے تو میموری کہیں نہ کہیں پروگرام کے اندر ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے ایک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں میموری لیک آپ اس سے فیملیئر ہوں گے سو جاوا کے اندر یہ میموری لیک کا پرابلم اتنا بڑا زیادہ ہے کہ کوڈ کو یہ بہت کریش کرتا ہے پروگرامس کو بہت زیادہ پرابلم دیتا ہے تو یہ ایک one of the main reasons کی جس کی وجہ سے جاوا کو لکھا گیا وہ یہ کہ ایسی لینگویج ہو جس میں میموری مینجمنٹ آٹومیٹک ہو پروگرام زیادہ روبسٹ ہوں خام خواہ میموری کے ایشوز کی وجہ سے کریش نہ کریں سو میموری مینجمنٹ جو ہے وہ جاوا میں پروگرامر سے ہٹا کے وہ سافٹ ویئر کو جے وی ایم کو دے دی گئی ہے کہ بھائی تم نے میموری کو مینیج کرنا ہے پروگرامر کو ہم اس سے پرے کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹر میں جہاں پہ ہم میموری ڈی ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں میموری کو واپس پول میں بھیج رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اب ہمیں ڈسٹرکٹرز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جاوا میں یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں جاوا کے اندر ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے گاربیج کلیکشن یہ گاربیج کلیکشن کیا ہے آپ سپوز کریں ایک کلاس بناتے ہیں ذرا اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو سلائڈ ہے کہ گاربیج کلیکشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کلاس تھی جیسے کہ ابھی ہم نے بنائی ہے اس کو یوز کرتے ہیں student S one equals to new student یہ ہم نے ایک ایس ون آبجیکٹ بنایا میموری میں ذرا آپ دیکھیں کہ اسٹاک کے اوپر ریفرنس بنا اور میموری میں ہیپ میموری کے اندر ایک آبجیکٹ بن گیا اور اس کا ہمارے پاس ریفرنس ایس ون کے اندر آ گیا ہے ایک اور آبجیکٹ بنا دیتے ہیں student S two equals to new student یہ میموری میں ایک اور آبجیکٹ بن گیا ہے اب ہم جو کام کرنے لگے ہیں وہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں S one equals to S two so ہم نے ایس ٹو میں جو ایڈریس تھا وہی اب سائن کر دیا ہے ایس ون کو اس کا مطلب ہے کہ ایس ون اور ایس ٹو اب دونوں ایک ہی آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں ایک ہی اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے رضا اور علی کو اس وقت کوئی بھی پوائنٹ نہیں کر رہا سی پلس پلس میں کیا ہوگا سی پلس پلس میں یہ ہوگا کہ آپ نے ہیپ پہ پڑے ہوئے ایک آبجیکٹس کو کا ریفرنس بالکل کھو دیا ہے اب وہ آبجیکٹ ویسا ہی پڑا رہے گا وہ میموری میں ویسے ہی رہے گا آپ اس کو ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول گئے ہیں اور یہ میموری اب آپ کی ویسٹ ہونی شروع ہو گئی ہے جسٹ امیجن کہ یہ کام ایک لوپ میں ہو رہا ہو یہ آبجیکٹس بنتے چلے جائیں گے اور ان کے ریفرنسز آپ سے گم ہوتے جائیں گے اب آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے ان کو ڈی ایلوکیٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ آ کے تھوڑی دیر بعد آپ کا پروگرام جب آپ کی میموری پوری فیل ہو جائے گی تو یہ پروگرام آپ کا کریش کر جائے گا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اس کو سی پلس پلس میں لوپ میں چلا کے دیکھیے گا جاوا ہمیں as compare to C plus plus memory management کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے and that is garbage collection garbage collection میں کیا ہوتا ہے گاربیج کلیکشن ایک ایسی جاوا کے اندر روٹین ہے ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جے وی ایم کے اندر جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد میمری کے پول کو چیک کرتا رہتا ہے کہ اس میمری میں کوئی ایسا آبجیکٹ تو نہیں پڑا ہوا جس کو کوئی بھی ریفر نہیں کر رہا اگر اس میمری میں کوئی ایسا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے جس کو کوئی بھی ریفر نہیں کر رہا کوئی ویریبل ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس کا ریفرنس ہو تو یہ اس آبجیکٹ کو کلیکٹ کرتا ہے اور اس کو دوبارہ اویلیبل میموری کے پول میں ڈال دیتا ہے سو so, جو میمری لیک تھی وہ ختم ہوگی کیونکہ میمری ایسی میمری جو کہ ہم ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول گئے تھے وہ آٹومیٹیکلی دوبارہ ہمیں واپس مل جاتی ہے سو دیٹ از وائی ہم نے ڈسٹرکٹر جو ہیں وہ جاوا سے نکال دیے ہیں because deallocation is not our headache it's not our business it's the job of our garbage collector garbage collector obviously ایک روٹین ہے جو کہ جے وی ایم کے اندر چل رہی ہے so it means that it's slowing down your process but thanks to the increasing performance of our CPUs کے ہمیں اس کا اتنا پتہ نہیں چلتا اور جتنی بھی نئی لینگویجز آ رہی ہیں وہ نارملی گاربیج کلیکٹر ہیں سی شاپ کا آپ نے نام سنا ہوگا وہ بھی گاربیج کلیکٹڈ لینگویج ہے اس میں میموری مینجمنٹ آٹومیٹیکلی ہوتی ہے سو میموری مینجمنٹ اب ہماری چلی گئی لینگویج کے پاس پروگرامر کے پاس سے کام ہٹ گیا ڈسٹرکٹر ہم نے نہیں لکھنا کیا یہ میموری مینجمنٹ میں خود کرا سکتا ہوں کیا میں خود گاربیج کلیکٹر کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس وقت تم چل جاؤ اور جتنے تمہارے پاس ایسی میموری پول میں ایسے آبجیکٹس ہیں جن کو کوئی ریفر نہیں کر رہا ان کو کلیکٹ کر لو تو میں گاربیج کلیکٹر کو فورس تو نہیں کر سکتا اس کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں سو so, اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں system dot G C system dot garbage collect تو وہ یہ جو ریکویسٹ ہے یہ گاربیج کلیکٹر کی مرضی ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے بیکاز گاربیج کلیکٹر جو ہے ایک ایسے ٹائم پہ چلتا ہے جس ٹائم پہ آپ کے بہت زیادہ ریسورسز یوز نہیں ہو رہے امیجن کہ آپ نے دس پروگرام چلائے ہوئے ہیں اور وہ کافی زیادہ آپ کے ریسورسز لے رہے ہیں سی پی یو لے رہے ہیں میموری لے رہے ہیں اور اس دوران گاربیج کلیکٹر بھی چلنا شروع ہو جائے تو وہ آپ کا سسٹم بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا سو گاربیج کلیکٹر دو پوائنٹس پہ چلتا ہے یا تو آپ کا سسٹم آئیڈل ہو یا ایسے پوائنٹ پہ کہ جب آپ میمری آپ کے پاس ختم ہو رہی ہو تو اس وقت گاربیج کلیکٹر ایک دفعہ رن ہوگا تاکہ آپ کو وہ میمری ڈی الوکیٹ کروا کے واپس کر دے ایسی ایسی میمری جس کو کوئی بھی ریفر نہیں کر رہا so memory management is a job of garbage collector we don't have to write destructors in our Java program اب ڈسٹرکٹر میں نہ صرف ڈی ایلوکیشن ہوتی تھی کچھ اور کام بھی آپ نے سیکھے ہوں گے کہ ہم کرتے تھے کہ کچھ ایسے ریفر کچھ ہم نے اپنا کلین اپ کوڈ کرنا ہے مے بی کچھ فائلس ان کو کلوز کرنا ہے کچھ اور ریسورسز ان کو بند کرنا ہے جو کہ میموری سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ بھی کام ہم جا کے ڈسٹرکٹر میں کر لیتے ہوتے تھے اس کام کے لیے ایک جاوا کے اندر میتھڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے which is known as finalise تو فائنلائز میتھڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا کام کر لیتے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹر میں ہوتا تھا other than deallocation of memory لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ فائنلائز کب کال ہوتا ہے finalize is call by our J V M garbage collector اس وقت جب وہ کسی آبجیکٹ کو گاربیج کلیکٹ کرنے لگتا ہے but since we do not know that when garbage collector is going to run so it means that it's not in our control کہ کب یہ فائنلائز میتھڈ کال ہوگا we can put some code over here but we don't have any control کہ وہ کب رن کریں یا کب اس کو نہ رن کریں سو بات یہ ہے کہ آپ اپنا کوڈ کسی اور میتھڈ میں لکھ لیں جس کو آپ کال کر سکیں فائنلائز سے اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں کیونکہ فائنلائز کے ساتھ جب آپ کوڈ لکھتے ہیں تو وہ آپ کا میتھ آپ کے پروگرام کو اوور آل تھوڑا سلو بھی کر دیتا ہے کیونکہ ایونچولی جب آپ کا آبجیکٹ گاربیج کلیکٹ ہونا ہے تو فائنلائز کا میتھڈ بھی کال ہوگا آئی ول پٹ ابھی ہم آپ کو اس کی ایک ایگزامپل تھوڑی سی دکھاتے ہیں کہ فائنلائز اور اسٹیٹکس وغیرہ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب میں ہر کلاس ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا ایک مین کلاس انہیرٹ کرتی ہے جو کہ آبجیکٹ کلاس ہے so every class inherits from an object class اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ every class is an object so یہ آبجیکٹ کلاس ہے جب انہیریٹنس ہوتی ہے انہیریٹنس ہم جاوا میں جا کے دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انہیریٹنس جب ہوتی ہے تو ہم کچھ میتھڈس انہیریٹ کر لیتے ہیں کچھ ویریبلس انہیریٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو فائنلائز کا میتھڈ ہے یہ ہماری آبجیکٹ کلاس میں ہوتا ہے سملرلی ایک اور بھی میتھڈ وہاں پہ ہوتا ہے which is known as to string method to string method ایک بڑا یوٹیلیٹی سا میتھڈ ہے جس کو ہم بڑی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں ٹو اسٹرنگ میتھڈ کیا کام کرتا ہے کہ اس کسی بھی آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے ہمیں وہ اسٹرنگ ریٹرن کر دیتا ہے اس اسٹرنگ کو چاہے ہم کسی فائل میں سیو کریں چاہے ہم کونسول میں پرنٹ کریں یہ ہمارا مسئلہ ہے سو ٹو اسٹرنگ اور فائنلائز میتھڈ یہ آبجیکٹ کلاس کے اندر ہے اور ہم اپنی کلاسز میں جرنلی ان کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں اوور رائڈنگ کا پرنسپل آپ کو پڑھا ہوا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو آئیے ذرا اس کے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کلاس اسٹوڈنٹ یہ ہماری وہی کلاس ہے جو ہم نے بنائی ہے میں صرف آپ کو وہ کوڈ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں جو کہ ہم نے پریویسلی نہیں کیا ہم ایک نیا ویریبل لے لیتے ہیں which is student count count students اس کو کہہ دیتے ہیں اور اس کو اسٹیٹک رکھے کیونکہ اسٹوڈنٹس کے کاؤنٹ کو رجسٹر کر رہا ہے so public static and get student count ہم ایک فنکشن بنا لیتے ہیں جو کہ ہمیں اس کاؤنٹ کی ویلیو کو ریٹرن کر دیتا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے سارے کنسٹرکٹرس کے اندر اسٹوڈنٹ کاؤنٹ میں ایک پلاس کر دیا کیونکہ جب بھی کوئی کنسٹرکٹر چلے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی نیا آبجیکٹ بنانے جا رہے ہیں تو ہم نے اس اسٹیٹک ویریبل کے اندر ایک ایڈیشن کر دی ہے جتنے بھی کنسٹرکٹرز ہیں اب فائنلائز میتھڈ کے اندر فائنلائز میتھڈ وقت تب کال ہوگا جب یہ آبجیکٹ بالکل ڈسٹروائے ہو کے میموری میں دوبارہ سے والی میموری اویلیبل ہو جائے گی تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کاؤنٹ اسٹوڈنٹس کو ون مائنس کر دیا ہے یہ ویسے جو کوڈ ہے یہ بہت پراپر کوڈ نہیں بیکاز فائنلائز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے ہمارے لیے ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ تب ختم ہو گیا ہے جب ہم نے اپنے ریفرنسز اسے ہٹا لیے ہیں سارے جب ہم نے S one equals to S two کیا تھا تو ایس ون کی ایگزسٹینس ختم ہو گئی تھی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فائنلائز ہمارے لیے ایس ون کی ایگزسٹینس ختم ہو گئی تھی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فائنلائز اس پوائنٹ پہ چلتا سو یہ کام یہاں پہ تھوڑا ذرا کرنا اچھا نہیں ہے لیکن جسٹ آپ کو اس کو تھوڑا سا یوز دیکھ دکھا دیا ہے کہ یہ فائنلائز میتھڈ اس وقت کال ہوگا جب ہم بالکل گاربیج کلیکٹ اس آبجیکٹ کو کرنے لگیں گے اور اس کے بعد دیکھیں کہ public string to string so ہم نے نیم کو اور رول نمبر کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کیا ہے اور اس اسٹرنگ کو ریٹرن کر دیا ہے تو یہ جو ٹو اسٹرنگ کا میتھڈ ہے یہ کس ہر نارملی ہر کلاس میں اویلیبل ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو اوور رائڈ کر کے اپنے جو بھی انٹرنل ویریبلس ہیں ان کی اسٹیٹ اس میں اسٹرنگ کی فارم میں ریٹرن کر دیں سسٹم ڈاٹ نیکسٹ ہم ایک ٹیسٹ کلاس بناتے ہیں جس میں ہم اس کو یوز کر کے دکھا دیتے ہیں اس ٹیسٹ کلاس کو ذرا ہم نے کوڈ کر دیا پری کوڈ کیا ہوا ہے آپ کے لیے تو نہ انٹ نام آبجیکٹس یہ ہمارے آبجیکٹس ہیں جو کریٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس ڈاٹ گیٹ کاؤنٹ اس وقت جب ہم پرنٹ کریں گے تو ابھی کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کریٹ نہیں ہوا تو اس لیے ہمارے پاس یہ کاؤنٹ آئے گا زیرو ایس ون کریٹ کرنے کے بعد ہم نے آپ دیکھیں گے system dot out dot print l n کے اندر S one dot to string call کیا ہے یہ S one dot to string method جو ہے ایک اسٹرنگ ریٹرن کر دے گا جس میں ایس ون کی ساری اسٹیٹ ہے اور وہ پرنٹ ہو جائے گی اس اسٹیج پہ جب ہم نم آبجیکٹس پرنٹ کریں گے تو اس کی ویلیو ون آئے گی کیونکہ ابھی تک ہمارا ایک ہی آبجیکٹ کریٹ ہوا ہے ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں نیا آبجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جب پرنٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ٹو اسٹرنگ کال ہی نہیں کیا ڈائریکٹ ایس ٹو دے دیا ہے تو system dot out dot print L کے اندر میں نے بتایا تھا جب ایک اسٹرینگ کو دوسری اسٹرینگ سے کنکیٹینیٹ کرتے ہیں ایک اسٹرنگ کو کسی اور ڈیٹا ٹائپ سے کنکیٹینیٹ کرتے ہیں تو ہماری جو جے وی ایم ہے اس ڈیٹا ٹائپ کو بھی اسٹرنگ میں کنورٹ کرتی ہے ایس ٹو کو اسٹرنگ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ ہم نے بتا دیا ہے ٹو اسٹرنگ نام کے فنکشن میں تو یہاں پہ جب ہم نے ایس ٹو پہ کچھ بھی کال نہیں کیا ہے تو امپلیسٹلی ٹو اسٹرنگ کا فنکشن کال ہوا ہے why because we are trying to convert S two into string اور وہ S two dot to string call ہو جائے گا سو ایس ٹو بنانے کے بعد اب جب ہم گیٹ کاؤنٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویلیو آئے گی ٹو کی ایک جو چیز یہاں پہ آپ اور نوٹ کریں کہ ہم گیٹ کاؤنٹ اسٹوڈنٹس کا میتھڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کلاس نیم کے ساتھ کال کر رہے ہیں ایس ون یا ایس ٹو کے ساتھ نہیں کال کرے بیسک پرنسپل ہے کہ جب بھی اسٹیٹک میتھڈز ہوں گے تو ان کو کلاس کے نام کے ساتھ کال کرنا چاہیے because they belong to your class and not to your objects however we can call this get count students method with S one and S two as well but it's more logical to call it with the name of the class which is student اس کے بعد ہم نے ایس ون کو نل اسائن کر دیا یعنی کہ اس کا ریفرنس ختم کر دیا اور سسٹم ڈاٹ جی سی کال کیا ہے سو یہ گاربیج کلیکٹر کو ریکویسٹ ہے آپ کے کوڈ میں یہ system dot G C generally نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ گاربیج کلیکٹر خود ہی رن کرتا ہے سو یہاں پہ بھی ہم گاربیج کلیکٹر کو صرف آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے ایک ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ اف اٹس پاسبل تو ہمارے لیے گاربیج کلیکشن کا پروسیجر رن کر دو سو دیٹ ویلیوز ہمارے پاس آ جائیں اب یہاں پہ آپ student dot get count students نام آبجیکٹس کریں گے تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم ہنڈریڈ پرسینٹ کیسز میں اس کی آؤٹ پٹ کریکٹ پرڈکٹ کر سکیں کیونکہ اگر سسٹم ڈاٹ جی سی چل جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کاؤنٹ آ جائے گا جتنے بھی ہم نے اسٹوڈنٹ کریٹ کیے تھے مائنس ون یعنی کہ ایک اور اگر سسٹم ڈاٹ جی سی نہیں چلا ہوا ہوگا because it's just a request تو یہاں پہ ہمارے پاس کاؤنٹ آ رہا ہوگا ٹو سو اس کے بعد ہمارے پاس اوور آل یہ ہم نے فنکشن کو جو بھی اپنی کلاسز کو کو ہمیں چلا کے ایک آؤٹ پٹ آپ کے سامنے دکھا دیے آج کی کلاس میں ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ دیکھی ہیں کہ ایک basic user define data type کیسے بنائی جاتی ہے اس ڈیٹا ٹائپ کو یوز کیسے کیا جاتا ہے کچھ ہم نے ایکسیس ماڈیفائرس کچھ جاوا کی چیزوں کے بارے میں اور بات کی ایک ایگزامپل بنائی آپ کے ہینڈ آؤٹس میں will give you some exercises جو کہ آپ اس کو بنائیں اس پروگرام کو چلا کے دیکھیں ڈو سینڈس یور کوئریز جو بھی آپ کی آؤٹ پٹس ہیں کوئی ایررز آتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں نیکسٹ پروگرام میں وٹ ول ڈو کہ اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے اور فردر انہیریٹنس اور اس کے کانسیپٹس ڈسکس کریں گے انہیریٹنس اور اوپ کے جب ہم باقی کانسیپٹ ڈسکس کریں گے تو ہم یہ بھی ایزیوم کر رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ والا سارا کام پیچھے کر لیا ہوا ہے اور اب آپ وہ کلاسز بنانے کے لیے تیار ہیں سو ایک پروگرام یہ کورس کے ساتھ ہر وقت اپنا کوڈ اور کاپی پینسل اور آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپس ہیں یا دوسرے کمپیوٹرز ہیں تو ان کو تیار رکھیے اور ساتھ ساتھ کوڈنگ کریں you will enjoy and will enjoy as well so اگلی دفعہ کے لیے تیار ہیں کورٹ کے ساتھ لیکن یہ کورٹ میں بار بار بتا رہا ہوں یہ کورس جو ہے it will be a highly code intensive course اور بہت ساری اسائنمنٹس اور بہت ساری مزے کی چیزیں ہوں گی سو ان آپ سے اگلے لیکچر میں اب ملاقات ہوگی